بہت سارے لوگ ہماری وجہ سے بعض کاروائیاں نہیں کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہماری وجہ سے کہ یہ مجاہدین کے جوتے صاف کرنے والے مجاہدین کو حوصلہ دلانے والے مجاہدین کی خدمت میں دینی باتیں عرض کرنے والے ان کی حفاظت کے لیے فلاں کام نہ کرو فلاں کام نہ کرو ان پر آنچ نہ آ جائے ہم تو رستے سے ہٹیں گے تو ایسے ہی ہوگا جس طرح سیلاب کا بند ٹوٹ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکے گا جہاد دنیا کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہے جہاد امت کے سامنے کھل تک آ چکا ہے ایک زمانے تک قرآن کی آیتوں کو چھپایا گیا لیکن آج قرآن کی چار سو چوراسی آیتیں چمک چمک کر دمک دمک کر اور اپنے آپ کو ظاہر کر کر کے جہاد کا پیغام پہنچا رہی ہے جگہ جگہ مفسرین قرآن کھول کے بیٹھے ان چار سو چوراسی آیتوں کا خلاصہ نکال رہے ہیں عطر نکال رہے ہیں ان آیتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تم نے قید خانے بنا دیے کہ وہاں جا کر مجاہدین برباد ہو جائیں گے میرے اس تھیلے میں انڈیا کی جیل میں قید ایک مجاہد کا خط ہے یہ مجاہد میرے ساتھ جیل میں تھا نمازیں پڑھتا تھا پیچھے اس کا بیٹا جسے وہ ایک سال کا چھوڑ کے گیا تھا آج دس سال کا ہو چکا اس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی جہاد کشمیر کو غیر شری کہنے والوں تم تو پانچ دن اپنے بچوں سے جدا نہیں ہو سکتے ہو تم تو دو دن اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتے ہو میرے نسر اللہ منصور کا کیا کیا قصور ہے گیارہ سال سے وہاں جیل میں پڑا ہے وہ اللہ کا ولی کیا ایک غیر جہاد پہ گیا تھا سجاد شہید جیسا پاک دامن نوجوان باہیا نوجوان میری آنکھوں کے سامنے ڈنڈے کھاتا ہوا شہید ہو گیا اور مجھے خواب میں آ کے کہنے لگا استاد صاحب میں اوپر جا رہا ہوں مجھے اجازت دے دو وہ اوپر چلا گیا کتنے ساتھی سبا ہو گئے کتنی ماں نے بچے دے دیے تم صرف یہاں بیٹھ کے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس دیہات کو غیر شریک کہتے ہو اس نوجوان نے لکھا ہے کہ مجھے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے تعبیر بتا دینا اس کے کیا معنی ہے